السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے جی؟ کی اچھا ایک تو جو وعدے کیے تھے آپ سے سب سے پہلے تو وہ پورا کرنا ہے جی جو وعدے کیے تھے نا میں کچھ حوالہ جات آپ کو بتانا تھا اچھا اچھا اچھا ہاں، یہ سیاح کا جو حوالہ تھا نا وہ عرش کے قدیم ہونے اور کیا یہ ہے سلسلہ کی پہلی جلد ہے اس میں اول ہے حدیث نمبر بتا دیں سر ہاں حدیث نمبر ایک سو اللہ جی. یعنی ان کی کوئی ابتدا نہیں ہے یہ جیسے چل رہا ہے وجہ فی ذالکا بما بے فی العقول ولا تقبل اکثر القلوب حتحم ہُو خون بین یقولوقات اللہ مسلوخم ٹھیک جی، ہے جی، میں پھر دیکھ لوں صحیح ہے ہاں، اچھا،, اچھا آگے پھر وہ سن سارا اسی سے یعنی یہ مجبوری وہی ہے جب اس نے کہا کہ عرش پر اللہ تعالی ہم یعنی موجود ہے عرش پر موجود ہے تو پھر عرش پر موجود ہونے کے لیے عرش کا قدیم ہونا ضروری ہوگا کیونکہ پھر کیا کہیں گے عرش پر پہلے تھا پہلے کہاں تھا جب عرش نہیں تھا تو اس وجہ سے اس نے پھر کہا کہ عرش یہ سلسلہ اسی طرح آباد کا چل رہا ہے اچھا۔ ہاں آپ دیکھ لیں اس کی شاخ الاسلامی کہ کتنا بڑے اتنا اچھا پھر عجیب بات ہے کہ آپ نے اس کو تشویش دی تھی اس کے خلاف تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اختلاف کے ساتھ جبکہ وہ فرو میں ہے اور یہ اصول میں ہے عقائد کے اندر اختلاف جو ہوتا ہے نا ہاں یہ تو مجھے وت ہو جاتا ہے نا نہیں عقائد میں بھی بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے نا کہ ایک آدمی کے نزدیک ایک چیز شرک ہے دوسرے کے نزدیک نہیں ہے بہانے کا آدمی کہتا ہے تعویذ رکھنا شرک ہے دوسرا کہتا ہے نہیں ہے نہیں یہ شرک میں میں بتاتا ہوں اگر ہوگا نا تو ہاں۔ پھر مسئلہ خطرناک ہوگا نا ہاں تو یہ ضروریات کیونکہ کائنات کو حادث سمجھنا یہ ضروریات دین میں سے کائنات کو قدیم سمجھنا یہ کفر ہے نہیں وہ کائنات کو قدیم نہیں سمجھ ٹھیک ہے میں جب حوادث کی ابتدا لا لا جب کہہ رہا ہے حوادث کی ابتدا نہ ہوگی ابتدا لا بے ابتدا تو اللہ تعالیٰ ہے وہ حوادث کے لیے متعلق کہہ رہا ہے تو بات تو ختم ہو گئی اچھا البانی میں یہ حوالہ جو ہے کی کون سی کتاب سے نقل کیا ہے یہ آپ دیکھے اچھا۔ جی سفر میں ہوں نا ابھی اچھا، اچھا۔, اچھا اچھا اچھا تو میں آپ کا حوالہ لکھ لیا اپنے کاغذ پر اچھا دوسرا کل آپ نے کہا تھا کہ خبر میں نے کہا تھا خبر واحد جو ہے نا ہاں جی، ہاں جی۔ یقین نہیں ہوتی جی۔ صرف احاد کا فائدہ دیتی ہیں جی اس پر حوالے آپ محدثین کے بھی لے لیں اور ہمارے کے بھی میں سے کسی ایک کا والا بتا دیں تین دو سال میں عرض کرتا ہوں جی میں کرتا ہوں جی۔ کہ خیر القرون کے حوالے بھی بتاتا ہوں حضرت زبیر بن عوام جو ہیں یہ تو خیر القرون میں سے ہاں جی۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ جی۔ الاسماء والصفات کتاب الاسماء و صفات صفحہ نمبر تین سو ستاون آپ کے پاس یہ کون سا نسخہ ہے کوسری صاحب کی تحقیق والا یہ دوسرا ہاں, ہاں، کوسری صاحب کی تحقیق ٹھیک ہے اس کا جی اس کے اندر باسند لکھا ہوا ہے کہ ان زبیر بن عوام سامع رجلا يحدث حدیثا عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قسم الزبیر له حتى إذا قضى الرجل حديثه قال له الزبير أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل نعم قال هذا وأشباهه مما يمنعنا أن نحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعمري سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حاضر ولكن ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدأ هذا الحديث فحدثنا هو عن رجل من اهل الكتاب حدثه اياه فجئت انت يوم اذن بعد ان قضى يا صدر الحديث يا ان قضى صدر الحديث جي جی. وذكر الرجل الذي من اهل الكتاب فظننت انه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشیخ بحقی فرماتے ہیں ولہذا الوجہ من الاحتمال ہے تارک اہل النظر من اصحاب الاحتجاج بے اخبار الاحاد کی استفاعت اللہ تعالی اذا لم یکن اذا لم یکن لمن فرض منها اصل فی الكتاب او الاجماع واشتغلو بتاویل ہی وما نوکل فی هذا الخبر انہوں پھر آگے وہ چل رہی ہے اچھا، اس کی سند پر دے جی اخبارنا ابو العباس اخبار اخبار حدثنا الحسن بن علی بن زیاد ابی ویس حدثنا ابو ویس حدثنا ابن ابی الرحمن عن حشام بن غروہ عن غروہ بن زبیر اچھا،, اچھا جی جی سند ہے اور اس کے ساتھ اور محدث کا بھی جناب سن لیں خطیب بغدادی بن زبیر جو ہیں وہ زبیر سے بیان کرتے ہیں جی جی جی جی اور والد سے مسمہ ہے کہ نہیں میرے خیال نہیں ہے ان جی۔ الکفایا فی معرفت اصول علم روایا جی بغدادی کی ہے نا خطیب بغدادی کی ہاں، ہاں، جی مشہور مشہور کفایا اس کے اندر جناب جی دو باب ہیں آخری آخری دو باب جی باب فی وجوب اطراح المنکر والمستحیل من من ہے جی پھر اس پر حدیث آ گئے سمعتم الحدیث عنی قلوبکم وہ حدیث اور اور بھی حدیث لا رہے ہیں دوسرا باب آ ہے باب ذکر ما یقبل فی خبر الواحد و لا یقبل فی خبر الواحد لا يقبل في شيء من ابواب الدين حضرت جی جی الماخوذ على المكلفين العلم بها والقطع عليها والعلة في ذلك انه اذا لم يعلم ان الخبر قول للرسول صلى الله عليه وسلم كان ابعد من العلم بمضمونه فاما ما اعدى ذلك من الاحكام التي لم يجب علينا العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قررها وأخبر عن الله تعالى بها فإن قبر الواحد فيها مقبول والعمل به واجب والعمل به واجب ويكون ما ورد فيه شرعا لسعى المكلفين أن يعمل به وضع... أن يعمل به وذلك نحو ما ورد في الحدود والكفارات وهلال رمضان وشوال وأحكام الطلاق والاعتاق والحج والزكوات والمواريث والبياعات والبياعات والطهارة والصلوات وتحريم المحظورات ولا يقبل خبر الواحد في منافات حكم العقل وحکم القرآن ثابت المحکم و سنت المعلومہ وہ الفعل الجاری مجرا السنة وکل دلیل مقتون بھی وہ انما یقبل فی فیما لا یقطع بھی مما یجود ورود التعبد تعبد بھی کل احکام اللتی تقدم ذکرنا لہا وما اشباہ مما لم نذکر ہو یہ ہے جی پوری بھارت جی جی جی ہاں اب بتائیں اچھا اور جناب جو ہے ہمارے اصولین کی تو مشہور کتاب ہے یہ اصول شاشی جی ہاں اصول شاشی کتاب و سننا جو ہے نا جی ہاں، بات ہاں، ہاں، اس کے اندر یہ پوری وضاحت کے ساتھ متواتر مشہور اور احاد کی بات کرتے ہیں جب ہاں جی اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے